حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ کے فرمان معاف کرنا اپنائیے کی تفسیر میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ لوگوں کی عادات و معاملات میں ان کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کریں سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار سات سو ستاسی